ہم دوں و سلاتوں سلامہ اماب شام آئین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس نشست میں ناچیر نے مدثر شاہ کاظمی کا سلسلہ وار رد کی دوسری قسط پیش کرنی ہے اور اس کا موضوع اس کے اس دعوے کا ابتال اور اس کو غلط ثابت کرنا ہے جو اس نے کہا کہ امام حسین پاک کا یزید کے ساتھ قسطنطنیہ کے غزوے میں شریک ہونا بالکل ثابت نہیں اور امام پاک کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل ثابت نہیں اور یہ نماز پڑھنے کا وہ مسئلہ ہے کہ عبد الحمید نے اسی کو اور فتنہ بنایا ہے اس کا بھی اس کے اندر مزید رد ہو جائے گا پہلے ردود کے علاوہ اس سے زائد تیسرا مدثر شاہ نے کہا کہ صحیح صنعت سے ثابت کر دے چشتی امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی تینوں چیزوں کا رد تینوں باتوں کا رد ناچیز کے آج کی اس نشست کے اندر پیش ہوگا اور اللہ جل شاہ کے فضل سے لا جواب رد ہوگا جواب ممکن نہیں ہوگا اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاکم وقت نماز پڑھائے جنازہ پڑھائے یا حاکم وقت جہاد پر کوئی امیر بنائے تو اس امیر کی عمارت میں نماز پڑھنا اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ پڑھنا ضروری ہے اور نہ پڑھنا اس حاکم کے پیچھے اس کے فسق و فجور کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا تنازع نہ پڑھنا اور اس کی ریاست اور عمارت میں جہاد نہ کرنا چھوڑ دینا یہ بدعت ہے اور بد مذہبوں اہل سنت کے مخالفوں کا کام ہے اہل سنت کا کام نہیں ہے اس بات پر اہل سنت کا اتفاق ہے تمام اماموں کا صرف فاسق کی امامت فاسق کی امامت وہ بھی نماز میں یعنی جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں امام مالک کے ایک قول میں جو غیر معتمد ہے نماز باطل ہوتی جمعہ کے علاوہ نماز باطل ہوتی ہے اگر فاسق امام ہو وہ بھی غیر حاکم ہو فاسق امام ہو غیر و حاکم نہ ہو تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا باطل ہے ہوتی نہیں یہ امام مالک کا ایسا قول ہے جس پر ان کے خود اہل مذہب نے اعتماد نہیں فرمایا جو ان کا معتمد قول ہے وہ میں ان کی فقہ کی مشہور کتاب میں الجلیل امام شیخ محمد علیش مالکی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور یہ صرف ایک حوالہ ایک ہے جو یہاں پیش کرنا ہے وہ حوالہ ایک ہے ویسے حوالے بے شمار ہیں ہمارے پاس صرف پیش کرنا تاکہ سند ہو جائے اور پھر دوسروں پر چھوڑ دینا اس لیے آپ سرکار امام خلیل بن اسحاق جو ان کے مذہب کے امام ہیں ان کا متن اس کی شرح میں لکھتے ہیں متن ہے او بے جار حتن پیچھے بات لاتا ہے تو اس کے نیچے فرماتے ہیں بل محتمد و صحت الصلاۃ خلف ماں آکرا اذا یہ تعلق فسقه بالصلاة یہ عبارت ہے آپ امام اولیش کی اولیش مالکی ہیں مالکیوں کا حوالہ مالکیوں کی کتاب سے ہی دے رہا ہوں کیوں بزرگ لوگ فرماتے ہیں صاحب البیت ادرا بے معافی ہے گھر والا جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ جانتا ہے دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہے آخر گھر جو ہے تو فرمایا المعتمد اور صحت اسلاتا ہوں فاس کامالی جو ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز صحیح نماز صحیح معتمد قول یہی ہے اور ہونا بھی اسی کو چاہیے کیوں کہ آپ ان کے نزدیک بد مذہب کے پیچھے نماز مکرو ہے باطل نہیں تو بد مذہب کے پیچھے مکرو اور فاسق کے پیچھے باطل تم خود سمجھدار ہو یہ کیسے صحیح بن سکتا ہے اب اصل بات یہ ہے کہ وہ جو نماز باطل قرار دیتے ہیں نا اس کی بھی توجہ کر دیتا ہوں جس قول میں باطل آیا اس کی توجہ یہ ہے کہ وہ ایسا فسق جو نماز سے تعلق رکھتا ہو اس کے پیچھے ایسا فسک رکھنے والا جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے ساتھ فسک جو نماز کے ساتھ متعلق ہو مثال بے فاسق بندہ ہے نماز پڑھتا ہے لیکن وضو کی پرواہ نہیں کرتا تو اب کیونکہ یہ فسق ایسا ہے جو نماز سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں پر ان کا باطل کہنا بالکل حق اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھی ایسا کہہ دیں لیکن اس کو مطلق نہیں کہا جا سکتا اسی وجہ سے مالکی مذہب میں اعتماد کس پر ہوا کہ باطل نہیں نماز صحیح ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے حنفی مذہب کی مشہور کتاب یہ دیکھو ہمارے مذہب احناف کی بدائے جو ہے اس کے اندر یہی مسئلہ بڑی شرح و بست کے ساتھ بیان ہوا ہے اگر میں اس کو امام اہل سنت کے حوالے سے پیش کر دوں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا امام اہل سنت کا فتوا یہ کتنا جلد ہے اٹھارہ جلد جامعہ نظامیہ والا صفحہ نمبر پانچ سو پچپن فرمایا نماز فاسق کے پیچھے مکروح ہے پھر بھی جمعہ میں جہاں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہو علماء نے بضرورت اس کی کراہت سے درگزر کی ہے کہ جمعہ پڑھا رہا ہے فاسق یہ حاکم کے علاوہ کی بات ہے فاسق جمعہ پڑھاتا ہے اور جمعہ شہر کے اندر ایک ہی ہوتا ہے دوسری مسجد میں نہیں ہوتا تو فرمایا پھر کراہت بھی نہیں رہے گی یہ اعلی حضرت کا فتح شریف ہے اس پر آپ نے فتح القدیر کا حوالہ پیش کیا سنانے کی حاجت نہیں دیکھ سکتے ہیں سمجھ نہیں آئی میں نے اعلی حضرت کا حوالہ پیش کرنا تھا با اعتماد آدمی ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر یہ فرمایا سنا دوں وفن نہر عن المحیط صلی خلف فاسق او مبتد نال فضل الجماعت کہ اگر فاسق یا مبتدع کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو جماعت کی فضیلت حاصل کر لے گا یعنی جہاں پر فاسق نماز پڑھا رہا ہے وہاں اکیت نیچے علامہ شامی وہ در کی عبارت تھی نہ انہر الفائق علامہ ابن نجائم کے بھائی زین کے پھر انہوں نے آگے محیط برہانی جو پیچھے پڑی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس سے پیش فرمایا وہ عبارت جو پڑھی ہے وہ پیش فرمائی اس کے نیچے اللہ شامی اپنی قلم سے لکھتے ہیں افاد افاد ان ان ہما اولا من الانفراد کے پیچھے پڑھ لینا اکیلے پڑھنے سے افضل ہے اکیلے پڑھنے سے افضل ہے اب میرے بھائیو آپ خود سمجھدار ہو کہ جب یہ مذہب ہوا سب کا اور اہل سنت کا اتفاقی ہوا اس کے تقریباً تیس پینتیس چالیس کے لگ بھگ حوالے اہل سنت کے ایسے اعتقاد کے وہ ناچیز اپنی کتاب بیات یزید کے اندر پیش کر چکا ہے جس کے اندر یہاں تک لکھا نظر آئے گا آپ کو کہ اگر لوٹاتا ہے پڑھ کر تو سمجھو سننی نہیں جی اگر حاکم کے پیچھے حاکم فاسق ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ کر لوٹاتا ہے تو سمجھو سننی نہیں وہ بد مذہب ہوگا وہ خارجی ہوگا کیونکہ ایسا نظریہ خارجی رکھتے ہیں اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب یہ اہل سنت کا مذہب ہے اور پہچان ہے فاسق حاکم کے پیچھے نماز پڑھنا اور نہ لوٹانا تو عبد الحمید اور مدثر شاہ ان کا خارجی ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ جو مذہب اہل سنت کا ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ان کا خارجی ہونا ثابت ہو گیا اب ہم سب سے پہلے روایات صحیح سندوں اور حسن سندوں کے ساتھ پیش کریں گے جن کے اندر یہ ہوگا کہ حسن حسین سرکار یزید کے خاص دوست بیلی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور لوٹاتے بھی نہیں تھے اور پھر یہ بھی ہے کہ ساتھ راوی بتائے گا کہ تقیہ نہیں تھا ڈر کی وجہ سے نہیں ایسا کرتے تھے منہ پر گالیاں دیتے تھے اس کو منہ پر گالیاں دیتے تھے نماز کی باری آتی تو پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ اہل سنت کا مذہب ہے اور سننی سنی مذہب اہل بیت سے ہی چلے گا نا انہی سے ثابت ہوگا نا اب میرے خیال میں مدثر شاہ اور عبد الحمید کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا ورنہ میں نے بیت جدید کے اندر تو بہت لکھا ہے عربی بارتیں لکھی ہیں ترجمہ ساتھ نہیں لکھا تو بےچارے اس وجہ سے رولا ڈالتے رہتے ہیں ابھی ترجمہ آئے تو وہ بھی کچھ سمجھیں علماء کے کلام کو سمجھنا ان بیچاروں کا کام نہیں ہے جی اور بالخصوص جو مدثر شاہ ہے اس کا تو یہ حال ہے نا کہ یہ بیچارہ لفظ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں بول سکتا الفاظ اردو کے بھی صحیح نہیں بول سکتا کیونکہ صرف و نحب سے واقف نہیں ہے مجھے پتا ہے نا ہاں جی مجھے پتا ہے واجب الاحترام کو بولتا ہے اپنے بیان کے اندر واجب الاحترام اس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ افتعال باب کا تا جو ہے وہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے واجب الاحترام اب جو واجب الاحترام کو پھر الیاز و لفظ ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے الیاز و ہے جی اور ایما کا لفظ عام مشہور لفظ ہے ائمہ کرام اس کے اندر میم مشدد ہوتا ہے تو بیچارہ کہتا ہے ائمہ کرام میم کو نہیں جانتا مشدد ایمان سے بتانا اتنا جو واضح غلطیاں کر اور عام جو ایک طالب علم صرف کا نہیں کر سکتا وہ کرتا ہو تو ایمان سے بتانا اس کو اس کا حق بنتا ہے ایسے مسائل کے اندر گڑانے کا یاری مان سے بتانا لیکن کیونکہ انگریز دور ہے بابا یہاں پر تو کوئی خدا پر بولتا ہے کوئی رسول پر بولتا ہے کو قرآن پر بولتا ہے جو مرضی بولتا ہے کون کسی کا منہ بند کر سکتا ہے خیر اب روایات سنیے گا میں نے الحمد ایسے بے وقوفوں اور احمقوں اور جاہلوں کے لیے پوری کتاب ایک لکھی ہوئی ہے رسالہ لکھا ہے تمام ہو چکا ہے صرف چھپنے کی ضرورت ہے مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہم کوئی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں بکنے والے لوگ نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہاں یہ دیکھو الحمد میرا یہ رسالہ ہے آثار الصحابہ و من والمبتدعين بے احسان عند ضروره مع الاحتساب یہ رسالہ ہے اس اس اس سے چند روایات پیش کرتا ہوں صرف حسن حسین کے بارے میں اور امام زین العابدین کے بارے میں ان کے باپ کے بارے میں ان کے دادا جی کے بارے میں جی امام جعفر صادق امام محمد باقر امام زین العابدین امام حسن حسین سب کے حوالے اب ان سے پوچھنا پھر کہ بتاؤ کب سے بزرگوں کو اپنے کو چھوڑ دیا ہے اور رافضیوں کی ٹر ٹر کے پیچھے پڑ گئے ہو بتاؤ تو صحیح ذرا نام لینا سادات کا چھوڑ دو کیونکہ سادات کا مذہب چھوڑ دیا تم نے ابھی دیکھو گے تم ان لوگوں کا نہیں حق نہیں بنتا جو سادات کا مذہب چھوڑ چکا ہے وہ سید کا نام نہ لے بزرگوں کا نام نہ لے حسن حسین کا نام نہ لے کیوں مجھے وہ کہتا ہے کہ چشتی تو نے وہ عظیمت اور رخصت والے مسئلے میں اعلی حضرت کا موقف چھوڑا تو تو رضوی نہیں رہا تو میں کے دوہل کہتا ہوں مدثر شاہ تو نے حسن حسین کا مذہب چھوڑا اہل بیت کا مذہب چھوڑا تو سید نہیں رہا بن کے دکھا میں دکھاتا ہوں ابھی ابھی دکھاتا ہوں سب سے پہلی روایت مصنف ابن ابی شہبہ کے حوالے سے سند حسن یا صحیح اسی کی دوسری سند قول کی عبارت تھوڑی مختلف وہ بالکل صحیح وہ آپ کو سناتا ہوں اگر اس کے اندر پتا ہے اور علم کا کچھ جوش رکھتا ہے تو میں سند بھی پڑھتا ہوں سند پر بھی کلام کرے اور معنی پر بھی کلام کرے وہ روایت اور درایت جو وہ کہتا ہے اس دونوں کے اعتبار سے اس کے اندر ذرہ برابر بھی خلل دکھا دے ناک کٹا دوں گا ورنہ اس دعوے میں میں سچا ہوں مخلص ہوں کہ وہ اپنے سادات اور بزرگوں کو چھوڑ چکا ہے محمود ہزاروی کے اثرات کی وجہ سے جو محمود ہزاروی خبیس نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا شگرد تھا اور سوائے دو بندوں کے باقی سب کو گالیاں نکالتا تھا حضرت معاویہ کا نام حضرت معاویہ کا نام کتے کا ڈالتا تھا کتے کے اور یہ راول پنڈی کی جماعت جو ہے نا ہاں یہ عبد القادر شاہ وغیرہ یہ اس کے مرید ہیں ہاں جی خلافت لکھی وہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں اس کے خلافا کے اندر نام ہیں ان کے یہ ایسے نہیں بول رہا ہے ذہن میں رکھنا یہ سب رافضی ہیں مصنف ابن ابی شہبہ جلد پانچویں محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ میرے بھائی عنوان ہے ترجمت الباب ہے کس سلاد خلف مرا حاکموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان اس کے اندر پہلی سند پڑھ رہا ہوں پڑھ دوں پہلی روایت پڑھتا ہوں حد حاتم بن اسماعیل عن جعفر عن ابی قال كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان قال فقيل له اما كان ابوك يصلي اذا رجع الى البيت قال فيقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاه الائمه صحیح الکتاب راوی حاتم بن اسماعیل پہلا جو شیخ ہے یہاں پر مصنف ابن ابی شہبہ والے امام کا حافظ نے تقریب میں فرمایا صحیح الکتاب صدوقی یاہمو کوئی یاہمو لیکن صحیح الکتاب ہے اس کا مطلب ہے جب زبانی پیش کرے تو اس وقت کبھی وہم لگتا ہے جب کتاب دیکھ کر بیان کرے حدیث تو بالکل صحیح ہوتی ہے ہاں، پھر وہم بھی نہیں رہتا اس کا یہ لکھا ہوا ہے ان جعفر امام جعفر صادق سے وہ روایت کرتے ہیں ان ابھی ہے وہ اپنے امام باقر سے یعنی اپنے ابا جی امام باقر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حسن حسین یوسلیان خلف مروان مروان کے پیچھے نماز حسن حسین پڑھتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ مروان کے متعلق اور اس کے باپ کے متعلق لانت کی حدیثیں آئی ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو یزید کا خاص اعلی کار تھا مدینے کے اندر سب سے پہلے حس امام حسین سے بیعت لینے کے لیے یزید نے اسی کو مقرر کیا تھا کس کے ساتھ نائب کس جو مدینے کا نائب تھا اس کے ساتھ اس نے اسی کو رکھا تھا یہ وہ شخص ہے تاریخ والے اس پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان کا جھوٹا خاتے اس نے بنایا تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے یہ نماز پڑھاتا ہے اللہ اکبر بولو تو صحیح یہ نماز پڑھاتا حسن حسین دونوں نماز پڑھتے ہیں دونوں نماز پڑھتے ہیں کال لہو کہا گیا کان کا یو سلی راجا بیت تیرا باپ جو ہے وہ جب گھر میں واپس جاتا تھا تو لوٹاتا نہیں تھا نماز آپ نے فرمایا اللہ واللہ ما کانو یزیدون علی صلاۃ العما جو پیچھے پڑھ کر آتے تھے اس پر زیادہ نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے گھر میں جو ان حاکموں کے پیچھے پڑھتے تھے اسی کو ہی صحیح سمجھتے تھے نمبر ایک روایت نمبر دو حدثنا وکیع بن جراح یعنی حدثنا بسام صدوق قال سال تو ابا جعفر میں نے امام باقر سے پوچھا پچھلی روایت میں تھا پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے امام جعفر صادق سے اس میں کیا ہے پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے امام جعفر کے والد امام باقر سے امام ابو جعفر ان کو کہتے ہیں یعنی سلاد مال عمرہ فقال کالسلم ان کے ساتھ نماز پڑھا کر فینان وسلیم ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں قد کان الحسن وال حسین یبتا درانی سلاد خلف مروان حضرت حسن حسین جب مروان نماز پڑھاتا تھا تو بھاگ کر جاتے جماعت میں شریک ہو جاتے کال کل تو میں نے عرض کی ان ناس یامون لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا ظال کا تقیہ یہ تقیہ تھا ڈر کے مارے ایسا کرتے تھے فرمایا وقفا یہ کیسے تھا انکان الحسن ابن علی لا یسب و مروان فی وجہ ہی واہ واہل المبر حتہ لے جا ڈر کیسا عجیب تھا وہ ممبر پہ کھڑا ہوتا تھا آپ فرماتے ظالم ہے کمینہ ہے فلان ہے لانتی ہے منہ پر کہتے رہتے تھے جب نماز کھڑی ہوتی تھی اسے اللہ اکبر کر دیتے تو فرمایا تقیا کیسا عجیب ہے منہ پر تو گالیاں نکال رہے ہیں اللہ اکبر بولیے ذرا اگلی روایت سنیے عجیب بات ہے جو اگلی روایت کر رہا ہوں وہ روایت ہے شیعہ کی شیعہ کی روایت ہے اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ پکی بات ہوگی کہ شیعہ کے گھر سے یہ روایت آ رہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ مام نے اس شیعہ کو اپنا شیعہ لکھا اور معروف کہا جی روایت سنیا حد وکیون حد ثنا سفیان وکی بن جرا ان کو روایت کر رہے ہیں حضرت سفیان سوری ان ابراہیم بن ابی حفصہ اس پر لکھا ہے میں نے تم من رجال شیعہ یہ لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر نے لکھا سیکا تم میں رجال شیعہ وفی تنقی اشی رجال علی بن حسین و جہل یہ جو آ رہا ہے مامکانی نے کہا کہ یہ علی بن حسین کے رجال یعنی ان کے خاص مریدوں سے ہے خاص مریدوں سے ہے اب بات کو سمجھنا اس کو مامکانی نے جاہل کا مجھول کہا شیعہ مامکانی نے اس کو مجھول کہا حافظ ابن حجر نے فرمایا فیکا تو یہ بندہ سیکا ہے اس کا مطلب ہمارے امام اس کو فیکا کر آگے آ رہا ہے کل تو علی بن حسین ان ابا حمزہ اسمالی یہ ابا حمزہ اسمالی یہ شیعہ ہے یہ بھی اور یہ معروف ہے شیعوں کے پاس بھی ابو حمزہ امالی یہ شیعہ ہے کٹر شیعہ ہے خلف علی بن حسین علی بن حسین کون ہے امام زین العابدین کون ہے ابراہیم بن ابی حفصہ کہتا ہے میں نے علی بن حسین سے کہا یعنی امام زین العابدین سے کہا کہ ابو حمزہ سومالی وکان افی ہے غلوم شیعہ بھی تھا غالی شیعہ تھا ذرا بات سمجھنا ذرا یقول وہ کہتا ہے میں نے امام زین العابدین سے پوچھا ابو حمزہ سمالی کہتا ہے ہم نماز حاکموں کے پیچھے نہیں پڑھتے ولا نا کہ منجرا مسلا رائنا اور حاکموں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے اس کے پیچھے پڑھیں گے نکاح بھی اس سے کریں گے کہ جو ہماری رائے اور عقیدہ نظریہ رکھتا ہو آپ امام زین العابدین نے فرمایا یہ بات سن کر آپ نے فرمایا بل نسلی خلفہم و نناکم کے ان حاکموں سے ہم نماز بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نکاح شادیاں جو ہے رشتے لینے دینے یہ بھی سنت کے مطابق کرتے ہیں ایمان سے بتانا ان کے پاس سوائے چھڑکنے کے کچھ رہ جاتا ہے اب اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یہ میرے بھائی اللہ اکبر مصنف ابن ابی شہبہ حدیث کی کتاب ہے اور سنیے ذرا اللہ اکبر کتاب الام امام شافعی کی ہاں حوالے میں دیتا ہوں توڑ کر دکھائیں پھر ذرا یہ ظالم لوگ بن گئے کتاب الام امام شافعی کی جلد نمبر پہلی صفا نمبر دو سو چوراسی ان سے پھر امام بحقی سونا نے کوبرا کے اندر سند صحیح کے ساتھ سند سنن سونا نے کوبرا کا بتاؤں جلد تین صفا ایک سو چوہتر کتاب الصلات باب الصلات خلف ملا احمد فعلہ یہ باب ہے آن جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق عن ابھی ہے اپنے باپ امام باقر سے وہ روایت وہی سنا چکا ہوں سند اور آ گئی تاکہ لوہے توڑ کم ہو جائے اگر اس پر کوئی چون چرا کریں تو ادھر تو چون چرا کی ضرورت حاجت ہی گنجائش نہیں رہے گی کیونکہ یہ سند صحیح ہے بالکل صحیح ہے اس میں ذرا برابر کلام نہیں ہے اب یہ وہ اس کی تقویت مزید ہو گئی ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کانا یصلیان خلف مروان قال فقال ما کانا یصلیان اذا رجعا الى منازلہما فقال اللہ واللہ ما کانا یزیدان علی صلاة الائمہ بولو تو صحیح ذرا یہ امام شافی رحمہ اللہ یہ روایت کہاں ذکر کر رہے ہیں اور سونا نے کوبرا میں امام بے کے سباب کے تحت لا رہے ہیں کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امام شافی اور امام بحقی یہ روایت ذکر کر رہے وہی فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ اس کو امام شافعی جب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو حسن حسین کا حوالہ دیتے ہیں ان بدھوں سے میں پوچھتا ہوں اب کیا کرو گے اب امام تو حوالے دیتے ہیں انہی روایتوں کے سمجھ نہیں آئی کیا کرو گے کدھر جاؤ گے باپ دادا کو چھوڑ کر بیٹھ گئے اور آپ کے پیچھے ذرا برابر شرم نہیں آتی اسی کو سنیا سمجھتے ہو حسن حسین کو چھوڑ جانا امام جعفر کو چھوڑ جانا امام باقر کو چھوڑ جانا امام شافی کو چھوڑ جانا امام اعظم کو چھوڑ جانا امام مالک کو چھوڑ جانا امام احمد کو چھوڑ جانا تمام تابعین کو چھوڑ جانا شرم کرو کچھ کسی کو سنیا سمجھتے ہو بدھو بنا رکھا ہے بدھوؤں کو جو بدھو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار حقیقت کیا ہے تم امام بن کر بیٹھ جاتے ہو اور ہوا میں ٹٹو چھوڑتے ہو پتہ نہ تمہیں ہوتا ہے ناگڑوں کو سنو یہاں پر میں ایک لطیفے بطور عبارت پڑھوں گا جو میری اپنی بنائی ہوئی ہے میں نے قاضی شوقانی کا یہاں رد پیش کیا ہے قاضی شوقانی نواب صدیق حسن بھوپالی کا استاد نیل اوتار کے اندر اس نے کچھ کلام کیا اس روایت پر اس تو اس کا رد کرنا چاہتا ہوں میں عربی میں ہاش یہ لکھی ہے یہ میں عربی میں اسی طرح ہی پڑھوں گا اس کا ترجمہ نہیں کروں گا وہ مدثر شاہ کرے گا جی اس کی وضاحت وہ کرے گا میں نے لکھا الجرا الجرف تعدیل ابی لے ابن ابی حاتم الرازی في ترجمة عبد الكريم البقاء ذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه الرازي ووهم ووهم القاضي الشوكاني في النيل حيث ظنه عبد ظنه عبد الكريم بن ابي المخارق ابا رمية البصري المعلم المجمع على ضعفه كما في الميزان وغر الشوكانية قول الإمام مالك الذي نقل عنه صاحب الميزان غرني آه، بكثرة بكثرة بقائي في المسجد فظن الشوكاني بكثرة بقائي أنه البكاء الشامي وليس كذلك كما رأيت لأنه آه، البكاء لأن آه، لأن البكاء هو الشامي والمعلم هو البصري ترجمہ میں نہیں کرتا وہ کرے گا اور اس کا مطلب بیان کرے گا میں نے کیا لکھا ہے ہاں تاکہ علم تو پتا چلے نا کتنا ہے <laughs> جی بار سورت میرے دوستو اس وقت میرا مقصد صرف اور صرف اہل بیت کی روایتیں بیان کرنا تھا اور روایات میں ابھی نہیں سنا تھا جو وہ میرے کتاب اور رسالے کے اندر ہے جب سامنے آئے گا تو سرکار کو پڑھ لے گا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ روایات طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں کتابیں زیادہ پہ نام پیش کرنا جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اصل مسئلہ سند کا ہوتا ہے سند مضبوط ہو چاہے ایک کتاب ہو اور سند ضعیف ہو چاہے بیس کتابیں ہوں تو وہ سند ضعیف جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی اس وجہ سے میں نے اسناد کے ساتھ جو صحیح سند بنتی ہے جا کر یا حسن ہے یا صحیح صحیح لے ذات ہی پھر اس کے ساتھ تقویت حسنات کی دی جب حسنات کی دی تو مسئلہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت یہ کام کرتے تھے اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب میرے بھائیو اس پر مزید جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدثر شاہ نے کہا ایک سند لیکن ہاں اس کو شروع بعد میں پیش کرتا ہوں لیکن یہ بات تو سام آپ کو پختہ ہو گئی ہوگی کہ اہل بیت نمازیں جب اب نمازیں جب پڑھتے تھے خود سمجھدار ہو یار نمازیں جب پڑھتے تھے تو ان کے بھیجے ہوئے قافلے میں یا ان کی عمارت میں وہ جہاد نہیں کرتے ہوں گے نماز سب سے بڑی عبادت ہے اس کے اندر سب سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے ایسے جہاں سب سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں اور لوٹا نہیں رہے بولو تو صحیح نا وہ پڑھ رہے ہیں اور لوٹا نہیں رہے یادہ بھی نہیں فرما رہے تو آپ بتائیے گا کہ بیعت سے انکار کیسے کریں گے نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس کا مطلب ہے واقع وہ رجوع فرمانا بالکل ٹھیک تھا اور اسی سے صاحب اچھا ایک یہاں پر میں لطیفہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی محدث ابن اثاکر نے تاریخ دمشق کیا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ سنا پھر اس نے عبد الحمید نے اور شور شرابہ پایا اور جواب اس سے باندھ نہیں سکا اور مدرسر شاہ نے کہا اس کی سند نہیں ہے میں نے دو حوالے پیش کیے تھے ایک ابن اساکر ایک ابن کثیر البدا بن نے آیا کہ امام پاک جو ہے وہ جنگ قسطنطنیہ میں یزید کی عمارت میں گئے سند واقعات وہاں پر نہیں ہے ہم نے یہ اعتماد کرتے ہوئے ابن اثاکر پر اور یہ احادیث کی جو یہ روایات سیاح جو پیش کی ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے بات نہیں سمجھے جب نماز پڑھتے تھے تو حدیث میں آ گیا سلو خلف کل بر و فاجر ہر نیک مد کے پیچھے نماز پڑھو یہ حدیث شریف میں آئے اور تمہارے تمام فکا اس پر متفق ہے ایسے ہے یعنی مذہب یعنی مذہبان اب پھر فرمایا وہ و جاہدو ماں کل برن و فاجرن ہر نیک بد کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرو وہ ایمان سے بتاؤ جب حسین کا نانا یہ فرما رہا ہے اور امام سارے اس پر متفق ہیں کہ نیک ہو یا بد جب کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے تمہیں لے کر جا رہا ہے وہ امیر بنا ہوا ہے اس قافلے کا تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ کرو جب حسین پاک کا نانا یہ فرما رہا ہے اور ساری امت ہمارے اہل سنت اس کو مذہب بنا رہے ہیں تو امام سے ایمان سے بتانا کون کتنا بڑا جہل ہوگا جو کہے کہ اس کی سند فلاں اس کے اندر نہیں ہے تو لہٰذا سند نہ ہونے کی وجہ سے جہاں رہی پھر یہ کہنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یزید حاکم ہو یزید امیر ہو یزید قافلے کا امیر ہو دستے کا امیر ہو اور پھر امام حسین جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان سے بتاؤ مسلمان ہو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کتنا بڑی تعجب کی بات ہے کہ رسول حکم فرما رہے ہیں جہاد فرماؤ بر و فاجر کے لفظ ہیں ایمان سے بتانا تمام کتابوں میں ملتے ہیں یا نہیں ہر نیک و بد کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو امام حسین پاک سرکار اس پر عمل نہیں کرتے تھے کیا رسول کے فرمان پر امام حسین نے عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے وہ تو اس کو اس کو پہلے مسئلہ بنانا اور جناب شور شرابہ ڈالنا اور فتنا بنانا کتنا بڑے لانتی بندے کا کام ہے بھائی جو حدیث ہو اور تمام اماموں کا مذہب ہو اس کو فتنا شر بنانا اور تعجب لوگوں کو بھڑکانا کہ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کہے وہ چشتی جو ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو بغیرت کا بچہ یہ تو عجیب بات ہے اس پر تعجب کا کیا مانا یہ تو حق ہے غلط کام پر تعجب کرو یہ کوئی غلط کام ہے میں نماز کی دعوت دوں اور کوئی کہے یار عجیب بات ہے کوئی کچھ نماز پڑھو اس کے ساتھ کا بدھو کا ہاتھ پاؤ گے بھائی بولو سمجھ نہیں آ رہی بات کی تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے جو ہمارا مذہب ہے جو حق ہے جو دین تھا تمام اولیاء اس پر متفق چلے آ رہے ہیں تمام فکا متفق چلے آ رہے ہیں خبیص اس پر تعجب کرتا اوے وہ سشتی کو ایسا ہوا اب یہاں پر ان کو انتہائی شرم دلانے کے لیے میں ایک شیعہ کا کلام پیش کرتا ہوں کس کا شیعہ کا یہ کل میں کتاب لائے ہوں پرسوں نئی دو جلدوں میں ہے شیعہ رافضی ہے سیرت العیم متل عشر بارہ اماموں کی سیرت شیعہ لبنان کا شیعہ ہے ہاشم معروف حسنی اس کا نام ہے کیا نام ہے اس نے اتفاق سے امام حسین کا قسطنطنیہ کی جنگ میں جانے کا مسئلہ پیش کیا اپنے الفاظ میں میں سناتا ہوں ہماری بھی اللہ تعالی مدد بڑے عجیب طریقے کرم سے کرتا ہے اپنے جناب یہ دیکھو آپ یہ القس غزوت القسطنطینیہ کا عنوان ہے جلد دوسری ہے جلد دوسری ہے صفحہ نمبر چوبیس ہے پچیس پر یہ لکھتا ہے اس نے کہا پہلے انہی لوگوں والی عبد الحمید وغیرہ والی بات کہی کہ سند نہیں ہے جی ابن اثاکر نے خالی لکھا ہے اور ابن کثیر نے لکھا ہے اور کسی نے لکھا امام حسین کا جانا یہ لکھ کر پھر آگے تبصرہ کرتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کی جنگ میں یزید کی ماتاہتی میں شریک نہیں ہوئے اس اس, اس اس اس کو کو کو کو اس طرح نہ سمجھنا کہ یزید فاسق تھا بدکار تھا تو امام حسین کیسے بدکار کے ساتھ جا سکتے تھے شیعہ لکھتا ہے اور ہے بھی سید <laughs> شیعہ ہے اور سید ہے ہاں جی اور عرب کا ہے ہاشم معروف حسنی اور پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا فوت گیا مجھے یہ معلوم نہیں ہے لکھتا ہے کہ اس کا منشا اس کا سبب یہ نہ سمجھنا کہ یزید برا تھا تو امام عالی مقام کیسے اس کی ماتاتی میں جا سکتے تھے وہ کہتا ہے میں صرف ایک سند کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ سندن یہ ثابت نہیں ہے رہا مسئلہ جس طرح کے میں اس کے لفظ پڑھ کہتا ہے جس طرح ہمارے بعض شیعہ اور بعض دوسرے حضرات سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں خلاف حقیقت کیا کہ یزید حاکم ہو یزید امیر ہو اور امام حسین ساتھ جائیں جنگ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کیوں کہ اہل بیت جب نیکی کرنے کی باری آتی تھی تو وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی میں شریک ہو جاتے تھے چاہے نیک ہوتا تھا برا ہوتا تھا وہ شرم آنی چاہیے وہ مدثر شاہ شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے عبارت بارہ سنو ذرا يغلق ومهما كان الحال فالنصوص التاريخية لم تؤكد اشتراك الحسين في تلك الغزوة وهذا هو الراجح لا لأن قائدها يزيد ومسجرها معاويه اس وجہ سے نہیں کہ اس قافلے کا امیر یزید تھا آه. اور بھیجنے والے معاویہ تھے تم حضرت امام حسین اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے ہوں گے ہے یہ بات نہیں ہے کما یذہب الاظال باد ملا ہائے کو حقیقت اللہ اکبر اللہ اکبر کما یذہب اللہ ذالکہ باد ملا کو حقیقت آہل من آتے وغیرہ جو شیعہ اور بغیر شیعہ یعنی سنی ان میں سے اہل بیت کی جو حقیقت نہیں سمجھتے اہل بیت کی حقیقت نہیں سمجھتے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جی یزید امیر ہو حسین ساتھ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھیجنے والا معاویہ ہو امام حسین ساتھ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شیعہ سید ہو کر لکھ رہا ہے کہتا ہے یہ جہلوں والی بات ہے جو حقیقت اہل بیت کو سمجھتا ہے ایسی بات نہیں کر سکتا کیوں کہتا انل ان اہل البیت کانو یتفانون یتفانون فی سبیل الاسلام طفا نو نا ہے سوا ان کان القائد قاعد و صالح نو فاصلہ یہ ہے صاحب یہ دیکھو اہل بیت کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیتے تھے دین کے کام میں چاہے ان کا امیر حاکم آگے جو قائد بنا ہوتا تھا وہ نیک ہوتا تھا یا بدکار اہل بیت یہ نہیں دیکھتے تھے اور یہی مذہب سنت ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اور یہی میں نے پیش کیا ہے مدثر شاہ محمود ہزاروی کا لب لگ گیا ہے اس نے حقیقت اہل بیت نہیں پائی تو تم نے بھی نہیں پائی الحمد للہ شیعہ زبان کہہ رہا شیعہ کی زبان ہی کہہ رہا ہوں الحمد میرا یہی دعویٰ ہے کہ اہل بیت کی حقیقت ہم پا کر بیٹھے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جب نیکی کا کام آتا تھا نماز پڑھنے کی باری ہوتی تھی جہاد کرنے کی باری ہوتی تھی جنازہ پڑھنے کی باری ہوتی تھی تو نیکی کے کاموں میں آگے کون لگا ہوا ہے نیک ہے یا برا یہ نہیں دیکھتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے مذہب عال سنت بھی یہی ثابت کیا پہلے آپ کو بتا دیا روایات بھی سنا دی اور شیعہ کی بات کی اوپر سے مہر لگا دی اس سے بڑا اور اس بات دعویٰ کیا ہوتا ہے یار کوئی سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہا ہوئے یہ ہاتھ پہ سروں جم گئی کہ نہیں اب میرے بھائیو امام زین العابدین کا بیعت کرنا عقلی دلائل اور نقلی دلائل سے ثابت کرتا ہوں اس نے کہا صحیح سند سے ثابت کر دو میں صحیح سند سے ثابت کرتا ہوں وہ بیچارہ پتہ نہیں کس خیال میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہوگا بھی چیشتی دوسروں کی طرح ٹٹو چھوڑتا ہے جو دوسروں کی طرح نہیں چھوڑتا وہ جو مسئلہ چلا ہوا تھا نا اس پر میں کیونکہ میرے منہ سے نکل گیا تھا پیش کروں گا مولا علی کی مہر لگاتا ہوں مولا علی کی مہر لگاتا ہوں مولا علی کی مولا علی کا فرمان پیش کرتا ہوں جو شیوں کے پاس نہج البلاغا میں موجود ہے کس میں جو جس کو وہ قرآن سے بھی زیادہ اونچا سمجھتے ہیں قرآن کو تو غلط سمجھتے ہیں لیکن نہج البلاغا کو وہ غلط نہیں سمجھتے ان کی کتاب اور ہماری مصنف ابن ابی شہبہ وغیرہ صحیح اسنا ایک نہیں کئی افسوس یہ ہے کہ اس کا تو ترجمہ بھی میں نے کیا ہے یار پتہ نہیں مدثر شاہ نے اس کو بھی نہیں پڑھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی اور حضرت کو شوق بھی نہیں ہوتا پڑھنے کا کیوں کہ آپ ہمیشہ حق سے متنفر رہتے ہیں ہاں جی اور جہاں جہاں غلط پڑا ہوا ہو جھوٹ پڑا ہوا ہو اس کو اٹھا اٹھا کر آپ پیش کرتے ہیں ہاں جی قیامت ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کے پیچھے ہیں اس کو دکھاؤ تیرا باپ علی اگر ان کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہو تو پھر شرم کرو یہ باپ کی بات کا جواب دو اب مولا علی کی بات سناتا ہوں پہلے حسن حسین وغیرہ تمام اہل بیت کی سنا چکا ہوں اگر یہ روایت شیوں اور سنیوں کی متفق نہ لے اتفاقی نہ ہو میرا ناک کاٹ دینا اگر سند صحیح نہ ہو پھر بھی ناک کاٹ دینا یہ کتنی سندوں کے ساتھ میں نے کتاب میں پیش کی اپنی کے اندر یہ دیکھیں یہ روایت میں نے فوٹو کاپی نہج البلاغا سے لے کر دی ہوئی ہے یار افسوس شیعہ کی کتاب سے ہی عبارت اٹھائی ہوئی ہے مصنف ابن ابی شہبہ وغیرہ سے لفظ سنو خارجی نے مولا علی کے مقابلے میں یہ فتنہ کھڑا کرنا چاہا کہ علی نعوذ باللہ بلّہ ذالک نعوذ باللہ من ذالک تو فاسق ہے تو فلان ہے تم صحابہ ایسے ہو فاسق ہو گئے ہو فلان ہو گئے بدکار ہو گئے ہو کیوں تم نے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو حاکم بنا لیا حکم حکم حکم والی روایت مولا علی نے فرمایا میں تمہاری بات کو سمجھتا ہوں اور یہ کہاں فرمایا کوفے کے ممبر پر خطاب فرماتے ہوئے فرمایا فرمایا تمہاری شرارت میں سمجھتا ہوں کل میں تو حق جو راد بے حل بات بات صحیح ہے لیکن تمہارا مانا غلط ہے بات صحیح ہے تمہارا ارادہ باطل ہے آپ نے فرمایا نام یہ جو تم کہتے ہو حکم کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا آپ نے فرما بالکل بار حق لا حکم اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا ولا کنا اولا امرتا لیکن ان ان کا مسلک یہ ہے خارجیوں کا یہ مانا کرتے ہیں لیتے ہیں مراد حفاظت کی کوئی حکومت نہیں ہو سکتی لا امراتا آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ سے مینا میرن برنا یہ علی پاک کا فرمان ہے فرمایا خارجیو سن لو بے شک ان بے شک ہو شان یہ ہے کیا لا بدہ لن سے میں نمیرن برن و فاجرن لوگوں کا حاکم اشد ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے برا ہو یہ اگر کسی کے پتے میں علم ہے تو نکالے اس کا جواب دے کمینے لوگ رفسیوں کے پیچھے چل کر شرم نہیں آتی مولا علی اور آل بیت کا سارا مذہب ہی چھوڑ دیا مصنوعی بناوٹی جھوٹی باتوں کے پیچھے چل کر اور جو سچ سناتا ہے اہل سنت و جماعت کا اور اہل بیت کا مذہب حق پیش کرتا ہے اس کے گلے پڑتے ہو اوپر سے دعوے کرتے ہو کہ ہم اہل بیت ہیں شرم آنی چاہیے تمہیں تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ چکے ہو اپنے اہل بیت کا مذہب چھوڑ چکے ہو اہل بیت کا مذہب وہی ہے جس کو ہم نے پیش کیا اور ہم پیش کر رہے ہیں الحمد مدثر شاہ میری اسی قسط کا جواب دے دے میں تیرے در پہ جھاڑو پھیروں گا میں تجھے استاد مان لوں گا جا اس کا جواب دے دے اسی قسط کا جواب دے دے اسی ایک مسئلے کا میں جھوٹا نہیں ہوں تیری طرح تو نے دعویٰ کیا چشتی حوالہ دے دے میں نے دیا تو نے کہا تھا میں رجوع کر لوں گا رجوع نہیں کیا میں تیری طرح جھوٹا نہیں ہوں میں کذاب نہیں ہوں تو سید ہو کر بے زبان ہے میں جٹ ہو کر با زبان ہوں جو کہوں گا وہ نہ کروں میری ناک کاٹ لینا تو اس کا جواب دے دے میں رجوع نہ کروں تو پھر کہہ یہ مولا علی فرمات لا بدھ علی امیرن برن و فاجرن وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوئے فرمایا لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے تو بولو تو صحیح اور اسی سے پتا چلا کہ امام حسین نے ضرور رجوع فرمایا ہوگا کیوں کہ باپ جو فرما رہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے باپ تو فرماتے ہیں ضروری ہے جب بن جائے تو مانو نماز بھی پڑھو سارا کچھ کرو ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بولو تو صحیح یار کسی بھی سید جس کو ناز ہو اپنے علم پر اس کو کہو اپنے باپ دادے بڑوں کا مذہب پیش کر دے چشتی نے پیش کیا اس کا توڑ پیش کر دے رافضیوں کے جھوٹ رافضیوں کے جھوٹ اہل بیت پر اتحام ان کو اپنانا ان کو قائد بنانا ان کو راہبر بنانا ان کو صحیح سمجھنا اوپر سے سید اور سنی ہونے کا دعوی کرنا کہا کہ تو کہے یہ ایک روایت دکھا دو اہل بیت سے چیلنج ہے کیا اہل بیت نے فرمایا ہو فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جا مدثر شاہ چیلنج ہے ایک روایت دکھا دے چاہے ضعیف ہی ہو جا یہ ہماری ترقی بھی دیکھ لے کتنا بڑا عجیب دعویٰ کر دیا موضوع من گڑت نہ ہو خدا را سادات کرام سے کہتے ہیں اپنے بڑوں کو نہ چھوڑو اپنے بڑوں کو نہ چھوڑو ہلاکت ہے تمہاری یہ تمہارے بڑوں کا مذہب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تمہارے بڑوں کا مذہب ہے اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں چشتی کے پاس علم ہوتا تو مدرسہ کا جواب نہ دیتا یار مدثر شاہ تو کہہ رہا ہے یہ اہل بیت کا گستاخ ہے اللہ اکبر و میرا اب میرے بھائیو وہ میں امام زین اللہ عابدین کی روایت سناتا ہوں بیت کرنے والے عقلی دلائل سب سے پہلے دے لوں ایمان سے بتانا کیا یہ سارے زمانے کو پتہ نہیں ہے کہ جدید کی بیت سے جس نے انکار کیا یا تو اس کو واپس جانا پڑا رجوع کرنا پڑا ایسے یا پھر قتل ہونا پڑا ایسے ہے ایسے ہے تو ایمان سے بتانا تا امام حسین پاک جیسے کو اتنا عظیم شخصیت کو تو وہ شہید کروا یعنی مشہور قول کے مطابق شہید کروا چکا ہے تو ایمان سے بتانا کیسے ممکن ہے کہ امام زین العابدین بچے ہو کر انکار کریں اور وہ ان کو کچھ نہ کہے بولو یہ تمہارا عقل مانتا ہے کسی کا عقل مان سکتا ہے ہاں وہ وہ یہ اس بات کو ضرور مانے گا جس کا جس کا جسم تو بہت زخیم ہو موٹا ہو تنومند ہو لیکن عقل سے فارغ ہو جی عقل سے فارغ ہو تو وہ ایسا ضرور کہے گا اہل عقل کوئی صاحب عقل بندہ یہ تسلیم نہیں کر سکتا یہ عقلی دلیل ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو اس نے معافی نہیں دی یزید نے کعبے شریف میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے یزید نے کعبے میں معافی نہیں دی اس نے بحث کیوں نہیں کی ایسے ہے جب انکار کیا مدینے والوں نے تو کیا اثر کیا اب ایمان سے بتاؤ امام زین العابدین مدینے میں رہتے تھے تو بولو جس نے انکار کیا اس کو اڑا دیا اس نے تو امام زین العابدین رہتے بھی تھے انکار بھی کیا اور شہید بھی نہیں کیے گئے یہ صرف کوئی موٹے دماغ کا بندہ سوچ سکتا ہے ہمارا دماغ تو بہت لطیف ہے بھائی جی دماغ تیز کرنے کی دوائیاں بنانے سے دماغ تیز نہیں ہوتا دماغ اللہ کی طرف سے تیز آتا ہے یہ کیا ہے بھائی بس ہنسی مذاق اپنے آپ کو بنایا ہوا ان لوگوں نے حال علم کے ساتھ ٹکر لینا اہل حق کے ساتھ ٹکر لینا اپنی جہالتوں اور حماقتوں کے ساتھ ٹھیک ہو گیا میرے بھائیو ہیں جب مولا علی فرما رہے ہیں حاکم بدکار ہو یا نیک ضروری ہے تو کیا یہ وہ فتوا نہیں دے رہے ہے ضمنی اس کو ضمنی فتوا نہیں کہیں گے کہ جب وہ بن جائے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنی پڑے گی جب وہ بدکار بن جائے گا تو جہاں جہاد کے لیے بھیجے گا جانا بھی پڑے گا جنازہ پڑھائے گا پڑھنا بھی پڑے گا تو اور کیا مذہب بتاؤں اہل بیت کا پاک علی کا بتا دیا پاک حسن کا بتا دیا پاک حسین کا بتا دیا پاک زین العابدین کا بتا دیا ارے پاک محمد باقر کا بتا دیا پاک امام جعفر کا بتا دیا اور باقی کیا بتاؤں اور امام حسن کی لڑی بتاؤں تو وہ تو ویسے ہی بنو میا کے ساتھ رہتے تھے امام حسن مسنا بجما بہار بجما باقر مجلسی کی وہ لکھ رہا ہے وہ ملازم رہے بنو میا کے ملازم رہے ان کی حکومت کے تحت حکومت کے تحت ملازمت کرتے تھے حسن پا حسن مسنا امام حسن کے بیٹے خدا کا خوف ڈوب کر مر جائیں وہ لوگ جو لوگوں کو ایسی باتوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں رانت ہے ان لوگوں پر اہل بیت کے مذہب کے دین کے خلاف بھڑکاتے ہو لوگوں کو شرم کرو کچھ کیا منہ دکھاؤ گے اہل بیت کو چند راف کے پیچھے چل کر اہل بیت کے خلاف بولتے ہو اب امام زین العابدین کی وہ صحیح سند والی روایت سنو جس کی وہ چیلنج کرتا ہے نہ اس کو صحیح کا پتا ایمان سے کہتا ہوں وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے اس پر کلام کرے صرف وہ اگر اس کلام سے وہ نکل جائے میں اپنی ناک کٹا دوں گا جی عبد الحمید اور دونوں یہ بیٹھ جائیں صرف صحیح پر کلام کریں میرے ساتھ میں ایسے اشکالات وارد کروں گا کہ ان اشکالات سے جو نکل جائیں میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں میرے الشکالات المعدلہ فی کل فن ان آئیں گے تو ان پر دیکھ لینا ان پر اپنا ذہن آزمائی کر لینا اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوگی تو اس پر بول لینا اچھا اب میرے بھائیو یہ میں نے روایت جو ہے جس کو سنانا ہے وہ میرے بھائیو یہ میں نے اپنے رسالے اپنی کتاب کے اندر پیش کی ہے لیکن بات وہی ہے کہ حضرت ہمیشہ حق سے متنفر رہتے ہیں تو پڑھنے کا حق پڑھنے کا آپ کو نہ شوق ذوق ہے اور نہ ہی موقع ملتا ہے ہاں۔ ورنہ صنعت کے ساتھ وہ روایت موجود ہے وہ میں سند پڑھتا ہوں اور سند پڑھتا ہوں میرے بھائیو اللہ یہ دیکھو میرے بھائی یہ ابن عساکر میں دو جگہ پر آئی ہے ابن عساکر میں دو جگہ پر آئی ہے یہ تاریخ ابن عساکر میں دو جگہ پر آئی ہے اور دونوں جگہ پر سند ایک ہے اور صحیح ہے اصل اس کا ماخذ تاریخ ابن ابی خیسما ہے کون ہے تاریخ ابن ابی خیسما تاریخ القبیر کے نام سے بازار میں چھپی ہوئی ہے ابن ابی خیسما امام بخاری کے شیخ ہیں جی امام بخاری کے شیخ ہیں ان کے والد بھی امام بخاری کے شیخ ہیں جی ابو خیسما زہیر بن حرب ان کا نام ہے والد کا نام جی سند سنیے گا ابن ابھی خیسما فرماتے ہیں رائے تو فی کتاب علی بن مدینی علی بن مدینی علی بن مدینی کون ہے امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو توجہ کریں ذرا کیا کہہ رہا ہوں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ محسوس نہیں کیا کیا کہا امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ محسوس نہیں کیا علی بن مدینی وہ شخص ہیں میرے استاد کہ جن کے سامنے ہمیشہ آپ کو بچہ ہی محسوس کرتا تھا اللہ بتائیں کس درجے کا بندہ ہے وہ سم تو یاہجہ بن سعید شاہ کو پتہ نہیں ہے سند صحیح کیا ہوتی ہے سمے تو یاہجہ بن سعید یاہیا بن سعید انصاری تابعی جلیل القدر امام کالا ذاکر یحییٰ بن سعید الصاری علی بن حسین اللہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی سمے تو یاہیا پہلے یاہیا بن سعید القطان ہیں دوسرے یاہیا بن سعید الانصاری ہیں میں نے پہلے کو انصاری بنا دیا یاہیا بن سعید القطان دنیا کے مسلم حدیث کی نقل و جرح کے امام یاہیا بن سعید کو آگے وہ کہتے ہیں میں نے سنا یعنی انصاری وہ تابعی زکارا یا بن سعید الانصاری علی ابن الحسین فضا کرو بے خیر ولا کن ابن زیدن توجہ ذرا یاہیا بن سعید انصاری نے امام زین العابدین کا ذکر خیر فرمایا ذکر خیر فرمایا بڑے ہی اعلی اچھے الفاظ کے ساتھ تعریف کے ساتھ ان کا ذکر خیر فرمایا لیکن ان کے بیٹے زید لیکن ان کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے زید یعنی ان کا ذکر انہوں نے اچھے لفظوں میں نہ فرمایا تعریف نہ اس کے اسے سکوت فرما لیا اب اسی کی دوسری سند اور اسی میں اسی تاریخ ابن اثاکر میں دوسرے مقام پر یہ روایت صاف بتاتے ہیں وہ بھی پیش کرتا ہوں کہ کیوں نہ اے کیوں نہ ذکر فرمایا امام زید کا اور امام زین العابدین کا ذکر خیر اچھے لفظوں میں اعلیٰ لفظوں میں انہوں نے فرمایا کیوں فرمایا ان کا کیوں نہیں کیا اب سمجھیے گا میرے دوستو اب رہا مدثر شاہ کا یہ مطالبہ کہ صحیح صنعت کے ساتھ یہ ثابت کر دو کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ تاریخ یعقوب بن سفیان جس کو تاریخ المعرفت کتاب التاریخ والمعرفت کہتے ہیں کتاب التاریخ والمعرفت اس کے حوالے سے تاریخ دمشق کے اندر سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے حالات میں امام زید کے حالات میں صفا نمبر چار سو تہتر پر جلد نمبر انیس تاریخ ابن ابی خیسما امام بخاری کے شیخ ہیں ان کی تاریخی کتاب ہے اور پہلے جو ہیں جن کا ذکر کیا وہ امام بخاری کے ساتھی ہیں دوست ہیں تاریخ کتاب و تاریخ والے وہ دوست ہیں امام بخاری کے اور جن کا اب حوالہ دے رہا ہوں تاریخ کبیر ابن ابی خیسما ان کے ابا جی بھی امام بخاری کے شیخ ہیں اور یہ بھی شیخ ہیں ان کے والد صاحب تھے زہیر بن حرب اور یہ ہیں ابن ابی خیسما تو میرے دوستو ان کی روایت یعنی ابن ابی خیسما کی وہ تاریخ دمشق میں امام علی بن حسین زین العابدین کے حالات میں جلد نمبر اکتالیس صفحہ نمبر تین سو چوہتر اس روایت کا مدار یحییٰ بن سعید القطفان ہیں یاہیا بن سعید القطفان دنیا دنیائے الرجال کے معروف نقاد محدث ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں ان سے لینے والے امام علی بن مدینی ہیں علی بن مدینی وہ شخص ہیں امام بخاری نے فرمایا میں نے زندگی میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے بچہ نہیں محسوس کیا علمی دنیا میں علی بن مدینی واحد شخص ہیں جن کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ بچہ محسوس کیا جن کے سامنے امام بخاری اپنے آپ کو بچہ محسوس کرتے ہیں وہ امام بخاری کے شیخ علی بن مدینی وہ یاہیا بن سعید سے لے رہے ہیں یہ غرض ہے کہ یہ سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے وہ آگے حضرت یعنی یاہیا بن سعید القتان وہ اس آگے جن کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت یاہیا بن سعید انصاری رضی اللہ تعالی ان کے فضائل ان کے کمالات دیکھنے ہوں تو تہذیب الکمال میں یہ بخاری مسلم کے اوپر کے روات میں ہیں تابعی ہیں صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں جلیل القدر تابعی ہے یاہیا بن سعید انصاری اس روایت کے اندر یا بن سعید دو ہیں ایک وہ ہیں جن کا یہ کلام ہے ایک وہ ہیں جو ان کا کلام نقل کر رہے ہیں جن کا کلام ہے وہ یاہیا بن سعید انصاری ہیں اور جو کلام نقل کرنے والے ہیں وہ یا بن سعید القطان ہیں میرے بھائیوں سند پر تو کوئی غبار نہ رہا کوئی اعتراض نہ رہا اب میں دونوں مقام تاریخ دمشق کے سامنے رکھ کر عبارت پڑھتا ہوں یا بن سعید انصاری نے کیا فرمایا پہلے زید ابن علی کے حالات سے وہ عبارت پڑھتا ہوں کالا سمے تو یہ ابن سعید ذاکر یحییٰ یا یبن و صحیح دن الصاری عالی یبنا خسین فضا بے خیر کالا ولا کنبن زید قال جدی غنن تو ان اراد الخروجا یہ روایت ہے امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی و سلام اللہ تعالی علیہم و بہم علینا اس روایت کا مطلب کیا ہے وہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ مدثر شاہ کے اندر اتنا سکت ہی نہیں ہے کہ وہ عبارت کو سمجھ سکے بیچارہ یا بن سعید انصاری فرما نے ذکر فرمایا علی بن حسین کا یعنی امام زین العابدین کا فضا کرہو بے خیر تو خیر کے ساتھ ذکر فرمایا خیر کے ساتھ ذکر فرمایا ان کا ذکر خیر فرمایا کالا ولا کن نب نہ زید ولا کن نب نہ زید ادھر اسی طرح لکھا ہوا ہے اس اس جلد میں زید المرفو لکھا ہوا ہے تو مانا بن جائے گا لیکن ان کا بیٹا ان کے بیٹے زید یعنی ولا کن نبن زید مفت یہ اس میں خبر پورے کر دو آگے ماضا کرہو بے خیر خبر مقدر کر لو تو ان کا ذکر خیر انہوں نے نہ فرمایا ہے یہاں پر اسی طرح مرفو ہے لکھا ہوا اور یہاں پر یہ خبردار کرتا چلوں کہ کاتب کی غلطی سے نون یہاں پر پہلے ہے اور با بعد میں ہے ہونا چاہیے تھا با پہلے اور نون بعد میں کیونکہ ابن کا لفظ ہے نا تو یہ کاتب کی غلطی ہے اور پھر اسی کو میں نے ان بہو بنایا کتاب اپنی میں کہ تاکہ عبارت کو صحیح بنے لیکن جب میں دوسری روایت جو ہے وہ امام زین العابدین کے حالات میں جو آ رہی ہے اس پر جب مطلع ہوا ہوں تو پھر پتہ چلا کہ یہ انبا لفظ نہیں بن سکتا یہ صحیح لفظ جو ہے ادھر لکھا ہوا ہے ولا کنہ ولاکن نب نہ ہو ہے لہٰذا یہ تمبی کر رہا ہوں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے اس سے اس میں تاریخ دمشق میں خیر ولا نب نہ لیکن آپ کے بیٹے زید ان کا ذکر خیر نہ فرمایا کالا جدی یاہیا بن سعید القتان فرماتے ہیں میرے دادا جی نے فرمایا ونن تو میرا گمان یہ ہے کہ انہو اراد الخروجا کہ یاہیا بن سعید انصاری کا ارادہ اور مطلب خروج تھا کہ زید ابن علی نے خروج کیا ہشام بن عبد الملک کے خلاف وہ نکلے اور شہید ہوئے امام زید اور امام زین العابدین نے خروج نہ فرمایا تو بن سعید فر... یعنی یزید کے خلاف یزید کے خلاف انہوں نے خروج نہ فرمایا بیعت نہ توڑی خروج کا یہی مطلب ہے شامل نہیں ہوئے اٹھنے والوں کے ساتھ ملے نہیں تو بن سعید انصاری ان کا مقصد یہ ہے کہ امام زین العابدین نے صحیح کیا اچھا عمل کیا اس وجہ سے ان کا ذکر خیر کیا کہ انہوں نے اٹھے نہیں ہیں یزید کے خلاف نہیں اٹھے تو اچھا کیا ذکر خیر فرمایا یاہیا بن سعید انصاری نے لیکن امام زید کا ذکر خیر نہ فرمایا کیوں نہ فرمایا کہ یہ حشام کے خلاف انہوں نے خروج کیا اب اسی روایت کے الفاظ جو ہے نا وہ ابن ابی خیسمہ کی کے حوالے سے جو اگلی امام زین العابدین والی جلد کے اندر ہے وہ ہے فضا کرو بے خیر ولاکن ابن زیدن مجھے یہی صحیح لگتا ہے اس کو مرفو نہیں ہونا چاہیے تھا پچھلی روایت کے اندر جو مرفو لفظ ولاکن نبن ہُو وہاں پر جملہ پورا کرتے ہیں تو معنی صحیح نہیں بنتا لیکن ان کا بیٹا زید ہے اس کا یہ معنی بن جائے گا جملہ پورا ہو جائے گا نا تو اس کو وہ یہاں پر بیٹا تو نہیں بتانا چاہتے بیٹے کا عمل بتانا چاہتے ہیں بیٹا نہیں بتانا چاہتے تو وہ لفظ وہاں پر کاتب کی دو غلطیاں ہو گئی ایک تو اس نے زید بنا دیا مرفو اور دوسرا نون پہلے اور با بعد میں رکھ دی یہ جو ہے جلد اس کے اندر صحیح لکھا ہوا ہے ولا کن نبن زیدن زیدن منصوب ہے یہ بن جائے گا مبدل منہ بدل لیکن آپ کے بیٹے زید اب آگے خبر معذوف ہو جائے گی کہ ماں آزا کر رہو بے خیر ان کا ذکر خیر نہ فرمایا میرے دوستو اب میں چیلنج کرتا ہوں مدثر شاہ کو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی صحیح سنند ہے جس کا مطالبہ کیا اس نے افسوس یہ ہے کہ اس بیچارے نے دوائی کوٹنے سے فرصت نہیں پائی اس وجہ سے اس نے میری کتاب نہیں پڑھی اس کے اندر یہ ہے یہ ہے قصہ انانوے صفحے پر انانوے صفحے پر یہ موجود ہے لیکن چلو مزید ناچیز نے حضرت کا مطالبہ پورا کر دیا اب یہ صحیح سند بتا رہی ہے کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ نے بیعت یزید کو نہ توڑا خروج نہ کیا مدینے میں بلانے والے بلاتے رہے کہ اٹھو یزید کے خلاف وہ نہیں اٹھے امام زین العابدین نہیں اٹھے یہ صحیح سند ہے اگر اس کو روئے زمین کا کوئی بندہ جس کو اپنے حدیث دانی پر بڑا ہی ناز ہو وہ اس سند پر ذرہ برابر بھی کسی طرح سے کلام ثابت کر دے نا چیز اپنے موقف سے رجوع کر لے گا صرف اتنا ثابت کر دے یہ بخاری مسلم کی سند نہ ہو بخاری مسلم کے روات نہ ہوں میں مجرم رہا تو مطالبہ پورا ہو گیا یہ تو روایت ہے اور ویسے عقل کے اعتبار سے بھی سوچے کوئی تو کوئی اتنا نہیں سوچ سکتے کہ یزید یزید اپنے ظلم اور خباست کو اتنا ظاہر کر رہا ہے مدینے کے جنگ کے وقت میں کہ تحس نہس کر رہا ہے جو بھی اٹھتا ہے اس کو امام زین العابدین کو کیوں چھوڑ رہا ہے یہ اٹھ پڑتے تو چھوڑتا کیوں یہ کیسے بچ جاتے سوچتے نہیں ہے معلوم ہوا نہ عقلن سوچ حضرت نے اس کو سوچنے کی کوشش کی اور نہ روایتن ہر لحاظ سے ہم نے جو کہا وہی صحیح ہے اور تاریخ شیعہ اور اہل سنت اس پر متفق ہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تاریخ شیعہ اور سنی اس پر متفق ہے باقی حوالہ جات وہ میں نے کتاب لیجئے حضرت کہتے ہیں کہ سونے پہ سو مدثر شاہ کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے ایک بخاری مسلم کی شرط پر سند پیش کی ہے اب دوسری سند اس میں مزید تفصیل ہے اس میں اجمال ہے اس میں مکمل تفصیل ہے کس بات کی کربلا شریف سے شہادت پانے کے بعد جو بیت کے نفوس قدسیہ کی شہادت جو ہو چکی تھی ان کی شہادت پانے کے بعد جب یہ قافلہ شریف چلا ہے پھر آگے تو وہ یزید تک پہنچنے اور اس کے کچہری میں جانے تک کا یہ سارا قصہ اس روایت میں موجود ہے اس کی سند میں سناتا ہوں مدثر شاہ کو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا اس پر کلام کرنا سند کیا ہے کتاب کون سی ہے تاریخ الاسلام امام زاہبی کی جلد دوسری بشار عواد کی تحقیق کے ساتھ صفحہ نمبر پانچ سو تراسی اور یہ مقتل الحسین سلام اللہ تعالی علیہ کا جو عنوان ہے اس کے تحت یہ روایت آ رہی ہے پہلے میں روایت پڑھتا ہوں سند کے ساتھ المدائنی عن ابراہی عن ابراہیما ابن محمد عن عمر ابن دینار حدثني محمد ابن علی ابن الحسین عن آبی عن ہے قال لما قتل الحسین دخلنا الكوفة کوفتہ یا نا فلاق یا نا راجو لن فدخل نا منزیلا ہو فنمت فلم استيقظ الا بحس الخيل في الازقه فحملنا الى يزيد فدمعت عينه حين رانا واعطانا ما شئنا وقال علی ان یقون فی قومی کا امور فلا تدخل معهم ماہ فی شے ان من کانا من اہل مدینہ تے ماں کانا مع مسلم مسلم ابن بتا کتاب بن فی ہے امانی فلما فارغ مسلم من الحرت باسا الیہ فجے تو ہود کتب تو وسیعتی فرما الیہ بل کتاب فیضا فی ہے فرما الیہ بال کتاب فضافی ہے اس علی ابن الحسین خیرن وین داخلہ محفوفی امرحم فم ہو وف و علم یقن فقد اسپا بابا احسانہ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ پوری روایت پہلے صنعت پہ کلام کرتے ہیں امام زہبی تاریخ مدائنی سے لے رہے ہیں علی بن محمد مدائنی سکا یاہیا بن معین سے پوچھا گیا تاریخ دمشق تاریخ اسلام زاہبی نے خود نقل فرمایا پوچھا گیا علی بن مدینی علی بن مدائنی کے متعلق علی بن محمد مدائنی کے متعلق یاہیا بن معین سے پوچھا گیا فرمایا فیکا تن تن فیکا تن تین بار فرمایا اور یہ مخفی نہیں اصول حدیث کے طالب علم پر سیک تن سیکہ تن کے الفاظ کب بولے جاتے ہیں کس درجے کی صحت ہوتی ہے اگلے راوی مدثر شاہ کا ضمیر جھنجوڑتے ہیں ان پر ذرا کلام کرے گا تو پھر پتا چلے گا کہ کیا کل بنتا ہے حال کیا بنتا ہے یہ امام محمد بن حنفیہ کے بیٹے مولا علی کے پوتے محمد بن حنفیہ کے بیٹے مولا علی کے پوتے حضرت ابراہیم نام ہے اپنے دادے سے بھی روایتیں نقل فرمانے والے ہیں اپنے ابا جی سے بھی حضرت انس بن مالک سے بھی اور سے بھی یہ روایات نقل فرمانے والے ہیں ان کو احمد بن صالح نے فرمایا فیکتون ابو زرحا راضی امام بخاری کے ساتھی نے فرمایا لابا سب ہی ابن حبان نے فکات میں نقل فرمایا ذکر فرمایا ان کا اب میں مدثر شاکر سے کہتا ہوں یہ حافظ حافظ نے تقریب میں فرمایا سدو کن یہ حسن لذات ہی کے راوی کے متعلق کہا جاتا ہے اب میں مدثر شاہ سے کہتا ہوں یہ اپنے بزرگ ہیں تمہارے علی کے بیٹے ہیں اب اب ان پر جرا تم نے کرنی ہے ذرا کرو اپنے بڑے پر سمجھ آئی کہ نہیں حافظ نے فیصلہ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کی توثیق بھی ہے لیکن لاباسا ابو ذرا راضی حافظ نے فرمایا کن اور فیصلہ یہی بنتا ہے حق بنتا ہے جو انہوں نے کیا ہے لیکن یہ امام ہیں اہل بیت کے اب بات کو ذرا ذہن میں رکھنا اگلے راوی عامر بن دینار ہیں وہ بخاری مسلم گروات میں سے ہیں اگلے راوی امام محمد بن علی بن حسین یعنی امام محمد باقر اگلے راوی امام علی خود زین العابدین اللہ امام سے بتانا صرف ایک شخص امر بن دینار ان کو ہٹاؤ باقی ساری سند خود اہل بیت کی ہے بتاؤ مسلمانوں او مدثر شاہ کیوں ظلم کرتا اپنے بڑوں پر اگر تیرے اندر رافضیت کی ملاوٹ نہیں ہے تو اپنے بڑوں کو کیوں چھوڑتا ہے بتا لا کسی کو مقابلے میں میرے تیری ضرورت نہیں ہے لا یہ دوسری سند ہے دوسری روایت ہے سند نہیں ہے دوسری روایت ہے یہ امر بن دینار بخاری مسلم کے روات میں سے ہیں بن یہ دیکھیں اللہ اکبر و کبیرہ امام اجلی نے فرمایا فیکا ہے ابراہیم بن محمد یہ تعزیب و تعزیب ہے اجلی نے کتاب اجلی اجلی نے کتاب و فقاط میں ذکر فرمایا احمد بن صالح نے فقہ فرمایا دو حضرات توثیق کرنے والے ہیں ابو ذرا راضی امام کا لاباسا بھی فرما رہے ہیں ہاں یا بن معین نے بھی لاباسا فرمایا ہے لاباسا فرمایا یعنی کچھ حضرات کے نزدیک تو توثیق ہے ان کی کچھ حضرات کے نزدیک تو پکی تحسین ہے کہ حسن الحدیث ہیں اور حسن لذات ہی کا درجہ ہے یہ کون سا درجہ ہے یہ چیلنج ہے ہمیں یزیدی ثابت کرنے والوں دجالو میں تمہیں کہتا ہوں یہ یزیدی ہونے کا الزام اپنے اہل بیت پر ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان اپنے اہل بیت پر لگاؤ پھر یہ یہ لگاؤ عامر بن دینار بخاری مسلم کے راوی ہیں اس درجے کے راوی ہیں کہ خود شمس الدین زابی نے تیسری جلد اسی تاریخ الاسلام کی اس میں عامر بن دینار کے متعلق فرمایا فیکتون فیکا تن بخاری مسلم روات ہیں راوی ہیں اور توسیق کن لفظوں کے ساتھ ہے شیکا تن یہ عجیب لطیفہ ہے سند میں کہ پہلے کے متعلق کہا گیا شیکا تن سیکا تن تن ان کے متعلق فرمایا گیا سیکاتن تن سیکا تن ہائے اور باقی راوی سب اہل بیت ہیں باقی راوی سب اہل بیت ہیں اگر کوئی ابراہیم بن محمد بن حنفیہ کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے تو کہے مناف کو شرم نہیں آتی تمہیں کہو علی علی کے بیٹے کو جھوٹا کہو کہو اگر کوئی ماں محمد باقر کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے تو کہے نعوذ باللہ بن ظالم اگر کہنا چاہتا ہے امام زین العابدین تو کہے ساری سند اہل بیت کی ہے سوائے ایک راوی کے اب سمجھ آ گئی اب مانا سنیے امام زین العابدین جو خود مشاہدہ فرمانے والے ہیں سارے قصے کو وہ خود بیان فرماتے ہیں جب امام فرماتے ہیں جب حسین شہید کر دیے گئے قوتل الحسین میں نے یہی لفظ استعمال کیا تو کسی کو عبد الحمید ہے اور کھپڑ نے کھپڑ ایکسپریس نے کہا یہ گئے امام حسین کے متعلق قتل کا لفظ بولتا ہے یہ بیٹا بول رہا ہے ان پر گستاخی کا فتوا لگا شرم کر بےمان لما کوتل الحسین تخلنا الکوفا تھا ہم کوفا میں گئے کوفا میں فلاق یا نا راجو لونے ایک شخص ہمیں ملا فدخل نہ منزلا ہو سنیے اس کا مطلب ہے جب یہ قافلہ یہاں سے کوفے گیا تو گرفتار ہو کر نہیں گیا یہ روایت اہل بیت کی بتا رہی ہے ورنہ گرفتار ہو کر جاتے تو کیسے ممکن تھا کہ فوج یزید کسی کے گھر میں جانے دیتی وہ سمجھے نہیں یار فلاق یا نہ راجولن ہمیں ایک شخص ملا فدخل نہ منزلہ ہو اس کے گھر میں ہم گئے ف یعنی کہ اس نے ہمارے بستروں کا بندوبست کیا فنم تو مس ہو گیا فنم تو مس ہو گیا امام زین اللہ فرماتے ہیں آپ اس وقت اٹھارہ سال کی عمر شریف کے تھے فرمات بیمار تھے تو بھی تکلیف کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں میں سو گیا فلم اللہ استحکل خیل توجہ فرمایا جاگ مجھے کیسے ہوئی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی گلی میں اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ابن زیاد نے یہ جب محسوس کیا کہ کوفے میں یہ فلاں گھر میں چلے گئے ہیں تو اس نے گھوڑے فوج اپنی بھیجی وہ آئے پکڑ لینے کے لیے اس قافلے کو سمجھ نہیں آئی بات کی وہ آئے لینے کے لیے یہ معلوم ہوا جو کوفے کی طرف جاتے ہوئے پھر جو یہ جھوٹے کذاب لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کو جکڑ پکڑ کر ایسے لے جایا گیا اور بیبیاں کو سر ننگے تھے فلان تھے یہ سب کہانی ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں میں آگے تھا یہ کافلہ ہم ایک گھر کے اندر پہنچے میں جا کر سو گیا امام زین العابدین خود بیان کر رہے ہیں تو یہ یہ کہانی کہاں سے نکل آئی کہ جکڑ کر باندھ کر لے گئے اور بیبیوں کے سر ننگے تھے فلان ملوا بکواس ہے بکواس ہے بکواس ہے یہ وہی لانسی لوگ ہیں جن کو اہل بیت کی بے عزتی بیان کرتے ہوئے پیسہ لینے کے لیے لطف اور سرور آتا ہے خبردار ایسے لانتیوں پر ہم اہل بیت کی بے عزتی کو بیان کر کے سرور نہیں لے سکتے ہمارا دل نکوارا کر سکتا ہم وہی تو وہ کچھ تو بیان کر سکتے ہیں جس میں حقیقت ہو جو جھوٹ ہے اس کی کہانی گھڑنا اور پھر لطف و سرور لینا پیسہ لینے کے لیے ان لانتیوں نے اہل بیت کی عزت کو مذاق بنا رکھا ہے بیبیوں کے سر ننگے ہیں اور فلان ہے مدثر شاہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی پاکوں کے اس حال کے اندر ذکر سنتے ہوئے ان کن لوگوں کی تصدیق کرتا ہے تو زمیر ہی ختم ہو گئے احساس ہی ختم ہو گئے فل ازکت بازاروں میں گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپیں ہوئی فرمایا میں اٹھ پڑا یزید ہمیں یزید کی طرف لے جایا گیا کوئی مائی کا لال ثابت کرے بیبیوں کے ننگے یہ ہے صحیح روایت اگر کوئی پوچھنا چاہے صحیح روایت کدھر ہے یہ ہے صحیح روایت جس جس کے راویوں پر کلام نہیں نہیں یہ ہے اس قصے کی باقی جتنا سندے ہیں سب کی سب لے جانے کی ذہن میں رکھنا لے جانے کی یزید کی طرف شہادت کے بعد یزید کی طرف لے جانے کی جو سندیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں ایک بھی سند صحیح نہیں دکھا سکتا کوئی یہ سند صحیح ہے اب دیکھیے یزید معلوم ہوا یزید کی طرف بھی قافلہ جاتے ہوئے یہ ڈرامے باز یہ زلیل کمینے لوگ جو بیان کرتے ہیں ننگے سر تھے فلان تھا یہ تھا یہ سب کہانی اور اگر کسی عالم نے لکھا تو ذہن میں رکھنا ان کی خطا اجتہادی ہے خطا غلط اجتہادی ہے کیوں کہ وہ انہوں نے اتنا تحقیق نہیں کی جو روایتیں موضوع من گھڑت تھی انہی پر اعتماد کرتے ہوئے مشہور جو قصہ تھا اسی طرح نقل کر دیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کم از کم سند پر تو کلام دیکھ لیں سند کیسی ہے اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ بات کن کے متعلق کر رہے ہیں تو خدا را یار کچھ تو ایمان سے پتہ نہیں ضمیر کدھر گئے لکھ لانت ہے ان پر ہمیں جزیدی کہتے ہیں اگر اہل بیت کی عزت کا دفاع اگر آہل بیت کی عزت کا دفاع آہل بیت کی عزت کی غیرت رکھنا اس کو یزیدیت کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں یزیدی ہوں یہ وہی جملہ ہے جو امام شافی نے فرمایا تھا یہ اس طرح کا جملہ ہے انکان انکان فل یشہدی سا کلان فرمایا امام شافی نے کہ اگر حب اہل بیت رافضیت ہے تو گواہ ہو جاؤ جنوں انسانوں یہ شافعی رافضی ہے میں بھی اسی طرح کہتا ہوں اگر اہل بیت کی عزت کی غیرت رکھنا عزت کا دفاع کرنا اگر اس کو کہتے ہو یزیدیت تو گواہ ہو جاؤ جنوں انسانوں میں یزیدی ہوں ہاں میں خود کہہ رہا ہوں خود کہہ رہا ہوں لیکن جو کتے کا بچہ اس کا جملہ کاٹے گا وہ حرام زیادہ وہ حرام زیادہ اس کا حق بنتا ہے کم از کم پورا جملہ تو دکھا دے کیونکہ آگے آگے سننے والے بعض ایسے کتے کے بچے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں تو اعتماد کے کتے کا بچہ کم از کم تحقیق تو کر لے بغیرت تمہیں شرم نہیں آتی جملہ پورا کیا ہے یہ دیکھو اس روایت صحیح کے اندر کیا ہے سیکون فیقہ آپ فرماتے ہیں توجہ فہم اللہ یزید امام زین اللہ فرماتے ہیں ہم یزید کی طرف اٹھائے گئے لے جائے گئے فدم آتا نرانا یزید نے جب ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں یہ صحیح یہ صحیح روایت ہے یہ صحیح روایت ہے آگے رافضیوں کی بناوٹیں اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ کی وہ روایت لکھی ہوئی ہے ماں بر میں مسنا کی انا یونس میں حبیب حدا تھا قال لما کوتل الحسین یہ منقطع روایت ہے کہ پہلے خوش ہوا بعد میں فلان کیا ابو عبیدہ معتزلی ہے معتزلی ہے روایت منقطع ہے سمجھ آئی کہ نہیں اب اسی صحیح حدیث جو امام زین العابدین کا اپنا بیان ہے اور اہل بیت کے گھر کی روایت ہے اس کے خلاف گھڑنے کے لیے خلاف اس کو اس اس کے خلاف مقابلے میں یہ یہ روایت گھڑی گئی یہ منقطع وہ صحیح روایت ہے اہل بیت کی اپنی گھر کی روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یزید کے آنسو بھرا ہے وہ آتانا ماشینا جو ہم چاہتے تھے اس نے ہمیں دیا وقال علی اور مجھے کہا امام زین اللہ فرماتے ان نہ سیکون فی قو میں قومور تیری قوم قریشی جو ہے نا قریشی قوم یہ نہیں سادات یہ ذہن میں رکھنا تیری قوم قریشی یہ کوئی کام انہوں نے بہت آگے کرنے ہیں کچھ کئی کام کرنے ہیں انہوں نے یعنی میرے خلاف فلا فیش ہے تم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا فلما من اہل المدینہ مدینہ ماکانا جب اہل مدینہ سے جو کچھ ہوا ہوا یعنی اہل مدینہ کا یزید کے خلاف اٹھنا حضرت سیدنا عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت قیادت میں کاتابا ما مسلم بن اقبا یزید نے مسلم بن اقبا کو خط لکھا خط لکھ کر بھیجا اپنے سپا سالار کو جو یزید نے لڑنے کے لیے فوج بھیجی تھی اس پر جو سپا سالار تھا وہ مسلم بن عقبہ مری تھا جس کو علماء تاریخ اس کے مدینے کے اندر ظلم زیادتی کی وجہ سے مصرف بن عقبہ کہتے ہیں اور ہم بھی اس کو مصرف کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا اس ظالم نے بہت ظلم کیا اس میں کوئی شک نہیں مصرف بن رقبہ مری جو تھا اس کے ساتھ اس کو خط لکھ کر دیا یزید نے فی ہے امانی امام زیر العابدین فرماتے ہیں اس کے اندر لکھا تھا میری امان کا اس کو امان دینی ہے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے یہ عزیز کہہ رہا ہے فلما فارغ مسلم من الحرہ جب مسلم ہررا کی جنگ سے فارغ ہو گیا باعث لیا میری طرف اس نے خط بندہ بھیجا فجے تو ہو اللہ اکبر امام پاک فرماتے ہیں زین العابدین میں گیا قد کتب تو وسیع تھی میں اس کی وحشت اور درندگی کو جانتا تھا تو میں وسیعت اپنی لکھ کر گیا ساتھ کہ ہو سکتا ہے قتل کر دے واشی بندہ ہے پتہ نہیں کیا کرے گا میں وسیعت لکھ کر گیا تو مار دے گا تو مار دے گا چلو وسیعت لکھ دوں قبیلے کے لیے جو میں نے لکھنا تھا فجے تو ہو وقت ختم تو وسیع فرما بل کتاب جو یزید کا خط تھا امام کی امان کا اس نے میرے پاس طرف پھینکا فائدہ فی ہے اس کے اندر کیا لکھا تھا اچانک اس میں یہ لکھا تھا اس توسی بے علی یہ بن الحسین خیر علی بن حسین کے متعلق خیر کی وسیعت میری قبول کر ہم جانتے ہیں رافضیوں کے ظلم ہم جانتے ہیں ہم جانتے وائن داخلہ ماہم فی امرحم فمن ہو وافوان ہو اللہ اکبر و کبیر اللہ اکبر اگر یہ زین العابدین شامل ہو جائے ان کے ساتھ جو خروج کرنے والے ہیں تو اس کو امان دینا اور معاف کر دینا اس کو قتل نہیں کرنا آل بیت سے زیادہ جانتے ہیں کسی کو بکر کے مراسی اور یہ لفظ بتاتے ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کو بھی یہی وسیعت کی تھی کی ہوگی اسی وجہ سے اسی وجہ سے اور روایات سہیا کے اندر جو انصاب الاشراف وغیرہ کے اندر ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ لانت بھیجی ابن مرجانا کا لفظ بول کر لعن اللہ ابن مرجانہ تھا ابن مرجانا پر اللہ کی لانت ہو میں نے میں تو راضی تھا بغیر قتل کرنے کے اس نے کیا کر دیا یہ لفظ الصاب الاشراف تاریخ التبری وغیرہ کے اندر صحیح سندوں والے یہ موجود ہیں اور یہ اس کی تائید ہے کہ کیا پڑا ہے اس کو بولو کیا لگا اس کو کہ امام زین العابدین کو امان دے رہا ہے دوسروں کو اتنا واشت کے ساتھ ختم کر رہا ہے آگے کیا ہے وہ علم یقین اگر ان کے ساتھ نہ ہو فقط اصحاب واحسانہ تو پھر اس نے درست کیا ہے اور احسان کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر درست کیا اصحاب واحسانہ ایسے ہے یہ روایت ہے میرے بھائیو اس روایت نے بہت جھگڑے ختم کر دیے ٹھیک ہے اب اب میرے بھائیوں اس کے اوپر بھی میں روایت دکھا سکتا ہوں وہ بھی صحیح صنعت کی ہے وہ تاریخ خال ون نیا کے اندر ہے میں اتنی سندے دکھا سکتا ہوں مدثر شاہ وزن نہیں برداشت کر سکے گا چاہے جتنا مرضی آپ تگڑے ہیں لیکن انشاءاللہ ان سندوں کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے جی بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں گے للکار ہے للکار ہے ہے ہے ہے للکار للکار للکار اب سمجھ آ گئی میرے بھائیوں میں مدثر شاہ سے کہتا ہوں اور بھی کوئی مل سکتا ہے آپ کے ساتھ شامل کر لے اب میں اندر سے نکل جاتا ہوں اب سند تیرے گھر کی ہے اپنی گھر کے سند کو جو مرضی کہتا ہے تو کہتا رہے اللہ تو جان اور تمہارا گھر جانے میرے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا وہ روایت اگر الدای و کہ صحیح سناؤں وہ پھر اور عجیب ہے اگر کہتے ہو تو سنا دیتا ہوں وہ بھی یہ دیکھو سات آٹھ جلد لاؤ آخر میں میں تمبی کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ بے وقوف نیٹ پہ چیلنج مباہلے کا چیلنج دے رہے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم چشتی کو مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بے وقوف ہو میں نے سادات کے بڑے سارے بزرگوں کے صحیح سندوں کے ساتھ حوالے پیش کر دیے ہیں اب وہ جو میں مذہب رکھتا ہوں وہ سب اہل بیت کے بزرگوں کا ہے مولا علی سے نیچے تک چلا آیا ہوں اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ مجھ سے مبالا نہ کرو اپنے بڑوں سے کرو تم ایسا کرو آگ میں گھس جاؤ تم کہو کہ یہ اللہ اے اللہ جو روایتیں چشتی نے اور جو مذہب چشتی نے پیش کیا ہے اگر یہ مذہب اہل بیت کا اسی طرح ہے تو ہم جل جائیں اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم نہ جلیں جاؤ گھس جاؤ چیلنج تمہارا قبول ہے